حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت غومیسا یا رومیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے خاون کی شکایت کرنے لگی کہ وہ جمع نہیں کر سکتا اتنے میں اس کا خاون بھی آ گیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ جھوٹ بولتی ہے میں اس کے ساتھ جمع کرتا ہوں لیکن یہ اپنے پہلے خاون کے بعد دوبارہ جانا چاہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے یہ جائز نہیں حتیٰ کہ تو اس سے جمع کرے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو بیالیس